سبحان الذي الذي بعبده ليلا من من المسجد المسجد الحرام إلى الأقصى باركنا حوله لنريه آياتنا إنه هو السميع البصير بدرگام دین نوجوان ساتھیوں یہ سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسرا کہا جاتا ہے اس کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اسرا اور معراج یہ دو لفظ ہیں اسرا اور معراج اسرا اور معراج اسرا کے معنی آتے ہیں رات کو سفر کیا جائے اور معراج کے معنی عروج سے یعنی بلند اوپر کی طرف جایا جائے ایک ہی رات میں نبی علیہ فراغ شام کو اللہ تعالیٰ نے دو سفر کرایا ایک تو مکت المکرمہ سے شام مسجد اقسا تک لے گیا یہ براق کے ذریعے اسی لیے اس سفر کو کہا جاتا ہے اسرا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله پاک روزہ جس نے اپنے بندے اپنے نبی کو مسجد حرام سے رات کو سفر کرایا اور رات ہی میں اسی وقت مسجد افسا تک پہنچایا جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں پھر نبی علیہ السلام اسی وقت سے مسجد اقسا سے ساتوں آسمان تک کا سفر کرایا گیا مسجد اقسا سے جو اوپر کی طرف آپ نے آسمانوں کی طرف سفر کیا اس کو کہا جاتا ہے معراج چونکہ دونوں ایک ہی رات میں ایک ہی وقت میں ہوئے اسی لیے ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اسرا اور میران یعنی نبی علیہ السلام جیسے کہ براک کے ذریعے سنا ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہے جانتے ہیں براک کے ذریعے اللہ رب العالمین نے آپ کو مسجد حرم سے مسجد اب تک پہنچایا پھر مسجد اقسا کے بعد جیسے کہ روایات میں آیا سونے کی چاندی کی ایک سیڑھی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آئی اور اس سیڑھی پر چڑھ کر کے آپ نے پہلا آسمان پھر پہلے کے بعد دوسرا یہاں تک کہ آپ ساتویں آسمان تک سفر کیے اس کو کہا جاتا ہے میرے یہ اسرا اور میراج کرائی گئی اللہ رب العالمین نے آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کے آخر میں اسرا اور میراج کا مقصد بیان کیا فرمایا لینو ریاح مین آ ہم نے اپنے نبی کو اس لیے اسرا اور میراج کرائی لینو ریاح آیا تین تاکہ اللہ تعالیٰ اب فرماتے ہیں تاکہ میں اپنے بندے آخر رسول کو اپنی وہ نشانی اور قدرتیں دکھلا دوں جو ابھی تک ہمارے نبی دیکھے نہیں تھے یہ ہے اصل میں بہت بڑا مقصد من آیا ہم نے اپنے نبی کو اس لیے اسرا اور میراج کرایا تاکہ ہم اپنے نبی کو وہ بڑی بڑی نشانیاں اور اپنی قدرتیں دکھلا دیں جو ابھی تک ہمارے نبی نے دیکھا نہیں تھا دوسرا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اسرا اور معراج کا یہ بیان فرمایا پندرہ میں پارے سورے اسرا کے اندر وما جعلنا وہ جو ہم نے آپ کو جو کچھ دکھلایا ہے یہ ایک لوگوں کی آزمائش کے لیے کیوں لوگوں کی عقل کام نہیں کر سکتی کہ ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر آپ کر جائیں اور پھر صبح آپ مکت المکرمہ اپنے گھر میں ہوں اور اتنی چیزیں آپ نے دیکھا آپ بیان کریں گے اور دیکھی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو یہ بھی ایک لوگوں کے لیے آزمائش ہے کہ کون آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور آپ کو یہ کہتا ہے اور کون کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بالکل ناممکنات میں سے ہے تو کون انکار کرتا ہے کون یقین کرتا ہے یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش پاک نے یہ دو مقاصد اسرا اور کے بیان کیے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر اس چیز پر ایمان یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ نے اپنی کتاب میں یا اپنی نبی کے ذریعے بندوں تک پہنچایا ہے نبی علیہ کو اس اسرا کے اندر کیا کیا دکھلایا گیا وہ مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن عبرت و نصیحت کے لیے میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں کیوں اسرا اور میرا سب سے بڑا مقصد یہ تھا من تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھا دوں تو دیکھنا یہ ہے دیکھا ہے تو بہت ساری چیزیں خطبے میں بڑے اختیش کے ساتھ ہم دکھانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں آخر اللہ نے اپنے نبی کو دکھلایا کیا کیا کیا آپ نے دیکھا نبی رہے سراستھ نام جن چیزوں کو دیکھا وہ یہ تھی سب سے پہلے نبی رہسراس نام کا سینہ چاک کیا گیا آب زمزم سے دھلا گیا اور اسے جنتی ایک تخت کا اس میں دل نکال کر کے رکھا گیا پھر آپ کے دل کو سینے میں رکھ کر کے اس طرح سے اس کو جوڑ دیا گیا کہ دنیا میں کبھی آپ کے اندر اس آپریشن کا نشان ہی نہیں سینے ابارک رکھا یہ اللہ رب العالمین نے پہلی چیز نمبر دو آپ کے لیے براک لایا گیا یہ براک ہے جو تمام انبیاء جس پر سواری کرتی تھی برا پلایا گیا نبی علیہ السلام کو جبرائیل امین نے سامنے پیش کیا اور فرمایا ان سب آپ اس پر سوار ہوں جب آپ بیٹھنا چاہے تو برا آپ ساتھ بناتے ہیں گھوڑے سے چھوٹا اور کچر سے بڑا ایک متوسط درجے کی وہ سواری تھی جب آپ اس پر بیٹھنے لگے تو ذرا وہ بدکنے لگا جبرائیل امین نے اس کو ڈاکا کہا سیدھے کھڑے رہو اور تمہاری اس پیٹ پر نہ اس سے پہلے ان سے بڑی ہستی کوئی بیٹھی ہے نہ ان کے بعد تمہارے اوپر کوئی بیٹھی گئی اتنا سنتے ہی وہ کاپ اٹھا پسینہ اس کے نکل گئے ہم اس کے بعد نبی ریسا فرماتے ہیں ہم کو بیٹھایا اور جبرائیل امین ہم کو لے کر کے چلے جب مکت المکرمہ سے جبرائیل امین لے کر کے چلے تو سب سے پہلی چیز آپ نے دیکھی آپ ہم راستہ پکڑ کر کے جبرائیل امین کے ساتھ جا رہے ہیں از امینی یا محمد اندرنی کما کارا رہے آپ نے ساتھ نمایا ہم برا پر بیٹھے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ امین کے ساتھ میں مسجد کی طرف جا رہا تھا ہمارے دائیں جانب سے آواز آئی اتنا دانی امینی ہماری دائیں جانب سے آواز آئی اور آواز لگانے والا آواز کر لگا رہا ہے یا محمد اندرنی کا اے محمد ذرا آپ خیر جائیں سلم آپ ذرا خیر جائیں ہمیں کچھ آپ سے پوچھنا ہے ہمیں کچھ آپ سے سیکھنا ہے کچھ ہمارے سوالات ہیں ان کا جواب مجھے چاہیے نبی فرماتے ہیں جبرائیل امین نے ہمیں رکنے نہیں دیا اور فرمایا آپ آگے بڑھیں اس آواز کی کوئی آپ پرواہ نہ کریں آپ فرماتے ہیں کچھ اور آگے گیا ابھی کچھ ہی سفر طے کیا تھا اتنا دانی جساری ہمارے بھائی جان سے آواز آئی اور آواز بالکل وہی تھی یا محمد انی اصلوں کا اے محمد را جاؤ ہمیں آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں لیکن بائیں جانب سے جو آواز آئی اس پر بھی جب نے ہمیں کہنے نہیں دیا آگے بڑھے بہت دور ہم چلے گئے اور ہمارے دائیں اور بائیں کی آواز بند ہو گئی لیکن سویدھا آنا بے عمر دین خلق اللہ ہوا کما رہتا آپ نے ساتھ فرمایا جب ہم آگے آگے بڑھے تو آگے جانے کے بعد ہم نے نہ دائیں جانے کی آواز سنی نہ بائیں جانے سے اب آواز تو کچھ نہ سنا لیکن سامنے سے ایک عورت اپنے سینے کو کھولے ہوئے اور اس طرح سے باہوں کو پھیلائے ہوئے ہاتھ رتن ہاں اپنے باہوں کو پھیلائے ہوئے اور آپ رسا فرماتے ہیں وہ علیہ کل دل خلق اللہ جتنی زینت اور نیکت کے سامان دنیا میں ہو سکتے ہیں اس نے سب استعمال کر کے اپنے آپ کو مزین کر رکھا ہے باہوں کو پھیلا ہوئے ہمیں اپنے بود میں لینا چاہتی ہے اور ہمیں اپنے باہوں میں چپکا لینا چاہتی ہے لیکن جبرئی امین نے فرمایا آپ آگے بڑھے وہاں بھی جبرئی امین نے ہمیں رکنے نہیں دیا یہاں تک کہ اور آگے بڑھے یہاں تک کہ مسجد اکثر ہاں، کے قریب پہنچنے لگے چاہے اس مسجد اقسا کے قریب پہنچنے لگے تو اس شام سے پہلے ہمیں چوتھی چیز نظر آئی وہ فی یومن وہ نفی یومن ابھی وہ غریب منظر میں نے دیکھا ایک بہت بڑی جماعت ہے کسانوں کی بہت بڑے کھیتی باڑی والے لوگ ہیں یدر رو نفی یومن وہ نفی یومن بڑا عجیب و غریب منظر ہے وہ بیج ڈالتے ہیں اور دوسرے ہی دن ان کی فصل تیار ہو جاتی ہے ایک طرف سے فصل کاٹتے جاتے ہیں اور دوسری جانب سے ان کی فصل تیار ہوتی ہے ہم نے دیکھا ان کی فصل کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے اللہ اکبر زندگی میں ایسے کسان ایسی کھیتیاں نہیں دیکھی تھی آپ فرماتے ہیں اس کے آگے میں بڑھا جب پھر آگے بڑھا سما تارا سومن ہوش میں رکھو کی نبی اللہ السلام نے کیا دیکھا من آیا ہم نے نبی کو گھمانے کا اور سیر کرانے کا دنیا دکھانے کا مقصد نہیں تھا لوری من آیاتنا ہم نے اپنے نبی کو اس لیے اس اور میراج کرایا تاکہ اپنے نبی کو اپنی نشانیاں اپنی قدرتیں اور ان کے امتوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ میں دکھا دوں بہت بڑا مقصد تھا چلاتے ہیں آپ آگے بڑھا سما دالا قومی ایک ایسی قوم پر آیا ایک تو نہیں ہے ہزاروں اربوں خربوں کی تعداد میں ہے اللہ اکبر آپ نے فرمایا ایک ایسے علاقے پر پہنچا جہاں بہت بڑی تعداد لوگوں کی تھی اور ہر ایک انسان کے سر پر ایک طاقتور انسان بڑا تھا پتھر کی بڑی سے پتھر کی چٹان لے کر کے ان کے سروں کو توڑ رہا ہے سانپ پر پتھر مارتا ہے سر ریزے ریزے ہو جاتے ہیں ان کے سر بکھر جاتے ہیں چیز نکلتی ہے لیکن فرشتہ چھوڑتا نہیں کل میں عادت کما کما کانت او جیسے ہر مرتبہ ان کے سر کو توڑا جاتا اور پتھر کھینچ کر کے پتھر کی چٹان مارنے والا مارتا ان کا سر بکھر جاتا اور پتھر اٹھانے کے لیے جب وہ انسان جاتا تو پتھر اٹھا کے لاتے لاتے ہاں عادت کما کانت ان کا سر پھر ویسے ہی بن جاتا جیسے پہلے تھا ہم نے دیکھا بار بار ان کا سر توڑا جا رہا ہے ہم کا سر کچلا جا رہا ہے اللہ اکبر نبی ساتھ میں نبی ریٹ وسطان فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا محمد وسلم اللہ اکبر آپ ذرا بتائیں وہ پہلی آواز کون تھی جو دائیں جانب سے آواز لگا رہا تھا آواز لگا رہا تھا اور کہتے یا محمد اندر ذرا آپ آگے نہ بڑھے ہم آپ کے منتظر تھے ایک زمانے سے آپ کا انتظار کر رہے تھے ہمیں کچھ آپ سے سوار کرنا ہے آپ شہر جائیں محلت دیتا کہ میں سوار کر سکوں جبرائیل امین وہ آواز کیسی تھی ہم کو آپ نے رکنے رکنے نہیں دیا اور ہم کو آگے بڑھا دیا جبرائیل امین نے کہا دا دا کا یہود وہ کس کی دعوت دینے والا بدبخت تھا دا دا کا یہود یہود وہ کس کی دعوت دینے والا ملعون تھا ہم نے آپ کو نہیں رکنے دیا لو اجب اگر آپ اس کی دعوت کو قبول کر لیتے تو قیامت تک آنے والی آپ کی ساری امت یہودیت پر چلی جاتی ہے اس لیے ہم نے رکنے نہیں دیا پھر آپ جب آگے بڑھے بائیں جانب سے جو آواز آئی وہ بھی وہی آواز لگا رہا تھا اندرنی یا محمد اندرنی انی اثر ہوتا آپ ذرا کہہ رہے مجھے آپ سے چند سوال کرنا ہے ذرا کا سارا وہ عیسائیت کی دعوت دینے والا تھا اور اگر آپ اس کے پاس کھڑے ہو جاتے اور اس کی دعوت کو آپ کو قبول کر لیتے سڑک سڑک امتوں کا تو قیامت تک آنے والی آپ کی پوری امت عیسائیت پر چلی جاتی نے فرمایا اچھا تھا بتائیں وہ اور خوبصورت عورت جو دنیا کی ہر چیز کی دیو ہر دیو زینت کے ساتھ مبین اپنے بڑھوں کو پھیلائے ہوئے ہمیں گود میں لے کر کے اپنے سینے سے لینے کے لیے دوڑی آ رہی تھی اور آپ نے ہم کو روک دیا وہ کون سی عورت تھی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس لیے نہیں ملنے دیا کہ زیادہ تک دنیا وہ عورت دنیا ہے بڑی مزین ہو کر کے آپ کے پاس آ رہی تھی دنیا کا مال دنیا کی دولت دنیا کے خزانے اور دنیا کی ساری زیب و زینت ایک شکل ایک خوبصورت جوان مزین عورت کی شکل میں بن کر کے آ رہی تھی وہ بہت بڑا کتنا تھی اور یہ بھی یاد رکھے لفتر کہا اگر آپ کو میں موقع دے دیتا اس عورت آپ کی چمٹ جاتی وہ عورت آپ اپنے باہوں میں لے لیتی تو قیامت تک آنے والے آپ کے امتی دنیا کو اختیار کر کے آخرت کو کلی طور پر بھلا دیتے لیکن میں نے اس لیے چانس نہیں دیا لیکن آپ جو بتائیں وہ چوتھا منظر جو آپ نے دیکھا اللہ کہ آپ اس قوم کے قریب سے گزرے قومی اس قوم کے قریب سے گزرے جو بڑے بڑے کسان تھے کھیتیاں کرتے ہیں اور کھیتیاں کاٹتے جا رہے ہیں فصل توڑتے جا رہے ہیں لیکن ان کی فصل کبھی ختم نہیں ہوتی ہاں اللہ یہ آپ کے امت کے وہ مجاہدی سبیل اللہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسلام کی سربرندی کے لیے جہاد کیا ہے جس طرح سے ان کی کھیتیاں کبھی نہیں ختم ہونے والی ہیں ہی ان مجاہدین کو جس دن سے جہاد کیا ہے اور جب تک جنت میں نہ چلے جائیں ان کا و ثواب کم ہونے والا نہیں ہے ان کی کوئی نیتی رکنے والی نہیں ہے ان کا ساز و ثواب برابر چلتا ہی رہے گا نمبر پانچ اور سما اور آپ کو معلوم ہے وہ لوگ اللہ اکبر وہ لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے گے چٹان تھے اور بڑے سے پتھر کے چٹان تھے ان کے سر جو توڑے جا رہے تھے ان کے سر کو جو کیما بنایا جا رہا تھا اور بار بار پتھر مارے جاتے اور ان کا سر برابر ہو جاتا کہ عام تک ان کو یہ سدا ہوتی رہے گی آج فرمایا اے جبرائیل امین ذرا بتائیں من ہا اولا یہ مسکین بچارے کون ہیں جن کے سر کو اس طرح سے جب سے مرے ہیں اور جب تک جا میں نہ پہنچ جائے تو ایسے ہی ان کا سر توڑا جاتا رہے گا یہ کون ہے جبرمی نے کہا یہ نہ عیسیٰ کے امتی ہیں نہ موسا کے امتی ہیں نہ ابراہیم کے امتی ہیں نہ ہود کے امتی ہیں نہ لوت کے امتی ہیں یہ سب کے سب وقت آپ کے بے نمازی امتی ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی ہو گھنٹوں کھڑے رہ جایا کرتے تھے ہاں، یہ وہ لوگ ہیں کہیں میچ آ جائے اور کوئی دیکھنے کھیل کود کی چیز آ جائے تو ساری رات گزر جاتی تھی لیکن نماز پڑھنا ان پر بہت ہی بھاری اور مشکل گزرتا تھا ہم نہیں بتا سکتے ہمارے وہ بھائی اس حدیث پر کچھ اپنا انجام سوچیں گے کہ نہیں جو پچھلے جمعے کو نماز کے لیے آئے تھے اور پھر آج جمعے میں آئے ہفتے بھر انہوں نے نماز کی چھٹی کر رکھی کھانے کی چھٹی نہیں کی نوکری کی چھٹی نہیں کی دنیا کے کسی گھومنے کی چھٹی نہیں کی جو دوا کھانے کی چھٹی نہیں کی اگر انہوں نے چھٹی کیا تو نماز کی چھٹی کر رکھی ہے ان سے وہ ہیں جو صرف ہفتے بھر نہیں بلکہ رمضان میں آئے تھے مسجد میں تو پھر اگلے رمضان میں آئیں گے اور کون سا تک ہے کہ گیارہ مہینے کی چھٹی اور ایک مہینے نماز کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی بجا نہ ہو دنیا میں جہاں تم کام کرتے ہو ہر جگہ ڈیوٹی کرتے ہو تو ایک دن چھٹی ملتی ہے لیکن خان کچھ سما آتے جس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس کا معاملہ آتا ہے تو ایک دن عبادت ہفتے میں چھٹی کر لیا کرتے ہو اللہ سے زیادہ تم نے تم نے اپنے تفریح کی عزت کیا ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ تم نے کمپنی کی ڈیوٹی لائی ہے اللہ اکثر ہر فرمایا ہر لدینا دنیا کی ساری چیز ان کے لیے آسان تھی لیکن نماز ان کے لیے بہت ہی بھاری پڑتی تھی اللہ حکبر فرماتے ہیں آگے بڑھا پھر بڑا عجیب و غریب منظر میں نے دیکھا وہ کیا تھا میرے بھائی اللہ اکبر سما دہرا کامن انا اقبال رکاون رکاؤن والا ادبار ہی رکاؤن یس رہو رما کما تس رہن اے دل ول کرن یا کرونا میرا ذریعے وقت میں وہ رنگ سے جہنم وہ جا رہا اس فرماتے کے بعد میں ایسی قوم کے پاس آیا جن کے سارے کپڑے اتار لیے گئے ہیں جن کے سارے کپڑے اتار لیے گئے ہیں اقبال ہے سامنے سے پردہ پوشی کے لیے ایک چندی رکھ دی گئی ہے وہ چھوٹی سے تاکہ اصل مقام ان کو نظر نہ آئے بار ہی میرا کام پیچھے بھی چھوٹی سی کپڑے کی چنڈی چپکا دی گئی ہے بس یہ تو ان کو بے تک کیا جا رہا ہے سارے کپڑے جسم کے اتارے گئے ہی میرے باؤن سارے جسم پر کے لیے سندھی کپڑے کے ٹکڑا ابھی سے ایک ٹکڑا ہے چھوٹا کا کما تس رہول رہو ایوا لگانا اور ایک سب کو جمع کیا گیا ہے اور فرشتے ڈنڈا لے لے کر کے ویسے ہی ننگی بدر کو مار مار کر کے آگے کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں جس طرح سے بکریوں کا چرواہا اور گائے اور اونٹوں کا چرواہا اپنے جانوروں کو مار مار کر کے کہیں لے جاتا ہے ایک دو چیزیں ہو گئی اور تیسری چیز میں نے کیا دیکھا یا فنون تو آ رہے ہیں زکون وریر یہ جہنمیوں کے کھانے ہیں زکوم کہتے ہیں ایسا زہریلا پھل یہ ہے ایسا زہریلا پھل یہ ہے کہ آپ نے ساتھ سمایا یہ سکوم اتنا زہریلا پھل ہے اگر کوئی انسان آسمان پر اس کو بیٹھ کر کے کھانے لگے اور ایک کترا اس کا اس کے رستہ ایک کترا اگر زمین پر چپک جائے تو قیامت تک پیدا ہونے والی پوری زمین کی جگہ زہریلی بن جائے زکوم ہے درخت یہ نمبر دو ہم نے دیکھا زری کھا رہے ہیں زری کس کو کہتے ہیں ایسا درخت جو کاٹے والا ہو کھا نہ سکے نگل نہ سکے ہاتھ میں کانٹے پھنس جائے نمبر تین میں نے دیکھا جہنم کے یاد رکھو جہنم کے آگ میں جان کیے ہوئے شد ہوئے جلائے ہوئے پتھر جیسے سکہ کباب کھاتا تھا وہاں گوشت کا سکہ دباؤ نہیں ہے سارے سکے بھی ملے ہیں اور جہنم کی آگ کا پتھر ہے جو سکے کی شکل میں دیا جا رہا ہے ہم نے کہا ماحول یا جبرائیل امین نیک بنائے اور صالح بنائے اور ان تمام برائیوں سے ہم سب کو محبوب رکھے اصول کو لہٰذا کسر اللہ من کل نجم بھی ہوا تو وہی نہیں الحمد للہ وقفا وسلام اللہ الدین اصطفیٰ اما بھائی احمد سم آتا قومی پھر نبی رہے شام آگے بڑھے جبرائیل امین کے ساتھ اطارا قومی ایک بڑی سے قوم کے پاس لایا گیا جس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں اور ان کے سامنے چارا گوشت بھنا ہوا خوشبودار جنت کا وہ بھی دنیا کی کسی کمپنی کا نہیں ہے جنت کا بھنا ہوا خوشبودار بہترین چارا گوشت رکھا ہوا ہے وہ آخر اور دوسری جانب دوسرا گوشت رکھا ہوا ہے نہیں بدبودار ہے گندا ہے زہریلا ہے سنا ہوا ہے لیکن جتنے مرد عورت بیٹھے ہوئے تھے سبوں کا ہاتھ اس پاکیدہ گوشت کی طرف نہیں جاتا وہی بدبودار گندے زہریلے گوشت کی طرف جا رہا ہے اور کھا رہے ہیں میں وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اتنی بدبو آ رہی تھی اس گوشت سے میں نے پوچھا یار شمرہیل یب رہیل یہ کون سے لوگ جبرائیل امین نے کہا یہ جو مرد ہیں یہ آپ کے امت کے وہ مرد ہیں یہ وہ مرد ہے کہاں رکھو قومو رکھو میرا قومو من امرات ہی حلال من حراتی المر اکل خبری سطح فربی تو بے انتہا حتى يصلحا کے مرد جو ہیں یہ تو وہ مرد ہیں آپ کے امت کے جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال بیویوں سے نوازا شادی کرائی بہترین دیندار بیوی ملی لیکن بیوی کو گھر میں چھوڑ دیتا تھا اور ساری رات خواہشہ عورتوں کے ساتھ پارکوں میں کلبوں میں اور سامنے پر گھوما کرتا تھا اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر کے چندی عورتوں کے پیچھے میں جایا کرتا تھا اللہ اکبر آج فیشن بن گیا ہے پہلے تو ہندو بھی کہتا تھا حرام ہے عیسائی بھی کہتا تھا حرام ہے اب یہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے گندی عورتوں کے ساتھ گھومنا ٹہلنا شباسی کرنا اور ان کے ساتھ اپنی مستی اور حرام کاریاں کرنا اس کا نام لوگوں نے کیا رکھ دیا ہے گل گل کریں شیتانوں نے کتنا اچھا لفظ استعمال کیا میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ کی میری دوست ہے یہ میری ملنے والی ہے ملنے والی تو ہے لیکن حرام ہے تمہارے لیے انجام سوچ لو ہاں، اپنی حرام جیتوں کو چھوڑ کر کے اللہ سلفما میں نے یہ دیکھا ہے یہ کس لیے میراج کرائی گئی تھی لوگ میں نے میرا کرائی تھی اس رات اپنی ندی کو نشانی اپنی دکھا دے ہمارے ساتھ سمایا اچھا عورتیں کون ہیں جبرائیل امین نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں اللہ نے ان کو بڑی عزت دیا ماں باپ نے عزت محسوس کی عزت کے ساتھ رشتہ ڈھونڈا شادی کر کے دے دیا جب شادی ہو گئی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے شوہر نے کون سا فرینڈ بنایا تھا گرل فرینڈ تو اس نے کیا نے بنایا گرل فرینڈ یہ انجام سوچ لو یہ انجام یہ وہ ہیں جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر کے کے ساتھ گھوما کرتی تھی کی چلتے پر گھومے کے ساتھ گھومیں کے ساتھ حرام کیا کریں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جبرائیل سبرائی نے کہا یہ آپ کے امت کے وہ مرد ہیں جنہوں نے عورتوں کے ساتھ بے وفائی کیا ہے اور یہ وہ عورت یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ بے وفائی کیا ہے اور یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کیا ہے اللہ تعالیٰ اس تہذیب سے تمام لوگوں کو محبوب رکھے اللہ آپ ساتھ سناتے ہیں ہم آگے بڑھے آگے بڑھے اللہ حسابت تاریخ آگے بڑھا تو دیکھا کہ راستے میں اللہ اکبر جب دیکھا تو راستے میں ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے بڑی سے راستہ ہے لکڑی پڑی ہوئی ہے جب بھی کوئی گزرتا ہے اس کا کپڑا پھنس جاتا ہے کپڑا اس کا پھٹ جاتا پھٹ جاتا ہے جو بھی ادھر سے گزرا میں کہا جو بھی اس کے قریب سے گزرا لکڑی نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا جبرائیل امین یہ کیا ہے جبرائیل امین نے کہا یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں میں بیٹھ جاتے تھے گزرنے والوں کا مذاق اڑاتے گزرنے والی لڑکیوں کو دیکھ کے چارہ داڑھی والا ہے یہ دیکھو بھولا بھالا جا رہا ہے اگر کسی نے تکنے کے اوپر کپڑا اٹھا رکھا ہے یہ دیکھو نہ دکھیا لوس جا رہا اللہ اکبر راستوں میں بیٹھ کر کے گہروں کا مذاق اڑانا گہروں کا تنگ کرنا گہروں کا استحبا کو حقیر و دلیل کرنے والوں کا یہ انجام و مثال ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبوب رکھے آپ سمجھتے ہیں اس کے آگے میں بڑھا تو میں نے دیکھا ہاں، کہ ایک انسان ہے ایک انسان ہے بہت بڑا لکڑی کا دکھر ہے وہ اٹھانا چاہتا ہے لیکن اٹھا نہیں پا رہا سوچنا سن لکڑی کا دکھر ہے اٹھانا چاہتا لیکن اٹھا نہیں پا رہا ہے کچھ لکڑی اور نظر آ گئی تو اس کو چھوڑ کر کے اس کو لینے کے لیے چلا گیا لکڑی کا پتھر ہے اٹھاتا ہے گر جاتا ہے اٹھانے کی لائق نہیں ہے اٹھا نہیں پا رہا لیکن اگر کہیں اور لکڑی نظر آئی تو ڈھونڈ رہا ہے کہ اور مل جائے ہمیں آپ اس یہ کون ہے جمیر نے کہا کہ آپ کا امت کا وہ انسان ہے جس کے پاس دوستوں کی امانت گاروں کی امانت جائز کی امانت کس کی امانت کی امانت کبھی تاج کے شکل میں ہے کبھی لون کے شکل میں ہے کبھی قرضے کی شکل میں ہے آپ ایسا خدا شرحی رویر کہتے ہیں یہ آپ کے امت کا وہ انسان ہے جس کے اوپر ہدا اتنی زیادہ امانتیں ہیں لوگوں کا ادا تو نہیں کر پا رہا ہے لیکن اس کے بعد سوچتا ہے یہاں سے تو نہیں ملے گا دوسرے سے مانگ لو بینک کا تو نہیں کر رہا ہے تو پیمنٹ نہیں کر پائے ہیں اس لیے دوسرے بینک کا لے لو صاحب یہ آپ کا وہ امتی ہے جو ادا تو نہیں کر پاتا ہے لیکن بس نہیں کرتا بلکہ اور دوسروں سے مار کر کے بوجھ بہانا چاہتا اللہ تعالیٰ اس برائی سے ہم تمام لوگوں کو محبوب رکھے نبی رہے شاہ فرماتے ہیں پھر ہم آگے بڑھے ایسے قوم پر آئے کہ بہت سارے لوگ ہیں تو کرا دو السنا تو ہوں تو کرا دو السنا تو ہوں وہ سفا ہوں دل مکاری میں دیکھا ان کے اونٹوں کو اور ان کی زبان کو کھینچ کر کے جاننا کی کیسی ہے اس سے ان کے ہوشوں کو اور ان کی سامان کو کاٹ دیا جا رہا ہے دے جا رہے ہیں اور جماعت کی قدر دی جا رہی ہے لیکن اب بڑا عجیب غریب مندر تھا ان کا ہوٹ اور ان کی زبان درست ہو جاتی میں نے کہا یہاں جبرائیل امین یہ کون سے بدرسیب ہے یہ کون سے گنہگار ہے جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے جبرائیل امین نے کہا ہاں خطبا امت کل فتنا یہ آپ کے امت کے وہ مولوی ہیں وہ خطیب ہیں وہ بائز ہیں وہ تقریر کرنے والے ہیں جنہوں نے امت کی اصلاح کی تو کبھی نہیں سوچی یا تو گمراہ کرنا چاہا یا امت کو لڑائی اور فتنے کی باتیں بتائی اللہ تعالیٰ ایسے علما سے محفوظ رکھے یہ کا انجام ہو رہا ہے فتنا دعوت دینے والے کو پھیلانے والے شیخوں کو پھیلانے والے بہار کو پھیلانے والے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی دعوتیں دے رہے ہیں یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں علماء سے سب کو بچائے نبی علیہ السلام آگے ساتھ رواتے ہیں کہ آگے گیا سب اللہ اکبر ایک ایسے علاقے میں آیا ایک چھوٹا سا پتھر ہے پتھر کی چکار نہیں ایک چھوٹا سا پتھر ہے ہم نے دیکھا اس پتھر سے خراجا شاء عظیم ایک بہت بڑا بیل نکلا پتھر اتنا بڑا ہے اور بیل اونٹ کے برابر اس سے نکلا ہوا ہے اونٹ بیل میں نے دیکھا پھر تو دوڑا یہ لوری تو آپ ایسا سمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ چھوٹے سے پتھر سے ہاتھی کے برابر اونٹ کے برابر پھر دوبارہ اسی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو چھوٹے سے پتھر میں جہاں سے نکلا ہوا تھا بڑی کوشش کر رہا ہے اس کی سیگ بھی نہیں جاتی وہ بھی نہیں جاتا اور اونٹ کے برابر بیل ہے اس چھوٹے سے سورا اور چھوٹے سے پتھر میں نہیں داخل ہو پا رہا ہے میں آیا جبرائیل امین یہ کون سا کیسا بیل ہے جو داخل ہونا چاہتا ہے جبرائیل امین نے کہا یہ پتھر آپ نے دیکھ لیا پتھر میں چھوٹا سا سوراخ ہے بیل اتنا بڑا نکل گیا اب بیل داخل ہونا چاہتا ہے داخل نہیں ہو سکتا یہ اصل میں آپ کو مثال دی جا رہی ہے آپ کے امت کے لوگ جو بات تو منہ سے بہت بڑی کر دیتے ہیں بہت بڑی بات اور دوبارہ کہتے ہیں ساری کیا کہتے ہیں کہتے ہیں نا ہاں بھائی اللہ اکبر بھائی معاف کر دو باتیں سمجھے زیادہ تر وہ بھی رکشا دے گا بڑی بات اس نے کہہ دیا لیکن اور شرمندہ ہے نادم ہے اپنی بات کو واپس لینا چاہتا ہے آپ نے فرمایا جس طرح سے نکلی ہوئی منہ کی بات کو واپس جس طرح سے یہ چھوٹا سا چھوٹے سے پتھر سے یہ بڑا سا بیل نکل گیا اب دوبارہ بیل واپس جانا چاہتا ہے بال واپس نہیں جا سکتا ایسے ہی آپ نبی نے اگر کوئی بری بات زبان سے کہہ دی زبان سے منہ سے نکال دیا اب دوبارہ کتنا بھی واپس لینا چاہے قیامت تک بات واپس نہیں لی جا سکتی میرے بھائی یہ وہ چند باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ ملک توسیع توفیق نصیب فرمائے اور یہ سب کیوں ہے تمہارا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات و رات شام سے نکالا اور مسجد اقسا تک پہنچایا کیا پہنچایا لینوریا ہوں اپنے نبی کو یہ ساری نشانیاں دکھا دے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے ماہر بنائے متبع سنت بنائے ہر کس نے کے منقرات اور برائیوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ سو مسلات کا پابند بنائے اللہ پھر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر وَقَالُوا إِنَّ